حضرت والا کے اشعار جب ہوئے تھے جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلا سے مری پہاڑیوں کے مناظر سے گزر رہے تھے <coughs> ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی پیمان رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی پیمان رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا ہر چاک گرے بانس مہکتا ہے آج بھی ہر چاک گرے بانس مہکتا ہے آج بھی ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی پیمان رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی اے جاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا اے جاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی اشکوں میں اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی وہ حضرت والا رحمت اللہ کا مکتا ہے اختر ہماری درد پسندی کی انتہا اختر ہماری درد پسندی کی انتہا ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی پیمان رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی